السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں فرانس کی ایک لوک کہانی لوگ کہانی ایسی کہانی ہوتی ہے جو کسی نے کسی کو سنائی ہوتی ہے پھر اس نے آگے اپنے بچوں کو اس نے آگے اپنے بچوں کو اور ہوتے ہوتے یہ ہم تک پہنچ جاتی ہے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں کس نے لکھی اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے احمد عدنان طارق نے کہانی کا عنوان ہے سونے سے مہنگا وعدہ رحیم اور عظیم پڑوسی تھے اور وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے رحیم کی طبیعت میں سخاوت اور نیک دلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جب کہ اس کے بالکل برعکس عظیم ایک لالچی اور خود غرض شخص تھا شدید سردیوں کا ایک دن تھا ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی رحیم اپنے گھر سے کئی میل دور اپنے گھوڑے اور خچر کو لے کر جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس نے اتنی لکڑیاں اکٹھی کر لی ہیں جو پانچ دن جلانے کے لیے کافی ہوں گی تو وہ گھر جانے کے لیے واپس مڑا راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی بوڑھا شخص لکڑیاں اٹھانے کے لیے جھکا تھا لیکن اب سیدھا نہیں ہو سکتا تھا وہ بہت بوڑھا تھا اور سردی سے اس کا برا حال تھا رحیم اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا بابا جی آپ کو اتنی سردی میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا بوڑھا شخص کانپتے ہوئے بولا اگر میں لکڑیاں جلانے کے لیے نہیں لے کر جاؤں گا تو ٹھٹر کر مر جاؤں گا رحیم نے اسے کہا آپ میری آدھی لکڑیاں لے لیں یہ الفاظ سنتے ہی بوڑھا شخص جیسے نوجوان ہو گیا اس نے تیزی سے کمر سیدھی کی اور کھڑا ہو کر کہنے لگا تم بہت مہربان شخص ہو اب میرے ساتھ آؤ میں تمہیں تمہاری نیکی کے بدلے میں اتنا سونا دوں گا جتنا تم اور تمہارے جانور اٹھا سکیں گے لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ گھر جاتے وقت اگر کوئی مصیبت زدہ شخص تم سے مدد مانگے گا تو تم اس کی مدد کرو گے رحیم نے بوڑھے شخص کی بات فوراً مان لی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا اس کی جھونپڑی میں سونے کی اشرفیوں کے انبال لگے ہوئے تھے بوڑھے شخص نے کہا ان میں سے جتنی اشرفیاں تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور انہیں استعمال کرو یہ کہہ کر اس نے اشارہ کر کے رحیم کو بڑی مضبوطی سے بنی ہوئی کئی ٹوکریاں بھی دکھائیں جو وہاں پڑی ہوئی تھیں رحیم بت بنے ہوئے کھڑا تھا اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا وہ سونے کے شرفیوں کے انبار کو یوں گھور رہا تھا جیسے کسی نے اس پر جادو ہی کر دیا ہو بوڑھے شخص نے اسے جیسے خواب سے جگاتے ہوئے کہا بہتر ہے اب تم گھر جاؤ تمہیں راستے میں اندھیرا ہو جائے گا رحیم نے ہاں میں سر ہلایا لیکن اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا پھر اس نے خچر سے لکڑیاں اتاریں اور بوڑھے شخص کو دی پھر اس نے دو چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں اٹھائیں اور اپنے خچر کی کمر پر رکھیں اس نے دونوں ٹوکریاں بھی بس آدھی آدھی بھر لیں کیونکہ وہ اپنے خچر پر زیادہ بوجھ لادنا نہیں چاہتا تھا اس نے صرف وہ لکڑیاں رہنے دیں جو اس نے گھوڑے پر لادی ہوئی تھیں پھر اس نے بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا اور اپنے خچر اور گھوڑے کو گھر کی طرف بڑھایا بوڑھے شخص نے اسے چلتے ہوئے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا دوست اپنا وعدہ نہیں بھولنا رحیم ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا جب اس نے ایک جوان عورت اور اس کے بچوں کے رونے کی آواز سنی جوان عورت نے اسے التجا کرتے ہوئے کہا جناب خدا کے لیے ہماری مدد کیجیے میری بھینس مر گئی ہے اب میرے پاس دودھ نہیں ہوگا جسے میں بازار میں بیچ سکوں اب میں اپنے بچوں کو روٹی کیسے کھلاؤں گی رحیم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں کہا بہن اپنے آنسو پوچھ لو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں جن سے تم ایک اور بھینس خرید لو بلکہ کئی بھینسیں خرید لو یہ کہہ کر رحیم نے سونے کے شرفیوں سے بھری ایک ٹوکری عورت اور اس کے بچوں کو دے دی پھر وہاں سے کچھ لکڑیاں کٹھی کر کے ٹوکری کی جگہ خچر پر لاد لیں تھوڑے فاصلے پر اسے ایک بوڑھا ملا جس کے پاس ایک لنگڑا گھوڑا تھا بوڑھے شخص نے اسے کہا کیا آپ اپنے گھوڑے پر مجھے بھی گھر تک سوار کر لیں گے میرے گھوڑے کا پیر ایک سوراخ میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گر کر لنگڑا ہو گیا ہے میں گھر دیر سے گیا تو میری بیوی بہت فکر مند ہوگی رحیم بولا کیوں نہیں بلکہ ایسا کریں گھوڑے کا تبادلہ میرے گھوڑے سے کر لیں اس سے آپ کو دیر نہیں ہوگی رحیم نے اپنے گھوڑے پر لدی ہوئی لکڑیاں اتار لیں بوڑھے کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور خوشی خوشی اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اب رحیم لنگڑے گھوڑے پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس نے بہت سی لکڑی جنگل میں ہی چھوڑ دی اور خچر کو لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا جس پر لکڑیاں اور اشرفیاں لدی ہوئی تھیں اور لنگڑا گھوڑا ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ خالی کمر تھا رحیم نے دیکھا کہ گھوڑا تکلیف میں ہے وہ اس کی خاطر رک گیا اور سوچا کہ وہ کچھ کھا بھی لے وہ کھانا کھا رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور مانگ کر کہنے لگی جناب مجھے بھی کچھ کھانے کو دے دے میں نے سب سے چند بیر چن کر کھائے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا رحیم کو اس پر بڑا ترس آیا اس نے بوڑھی رات کو کھانا کھلایا اور باقی اشرفیوں سے آدھی اسے دے دی رحیم گھر پہنچا تو اس نے خچر سے لکڑی اور باقی اشرفیاں اتاری جو اب اصل کا صرف چوتھا حصہ رہ گئی تھیں پھر اس نے جلدی سے خچر اور گھوڑے کے آگے چارہ ڈالا اس نے آتش دان میں چند لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی اور بستر میں گھس گیا وہ بڑی ہی ٹھنڈی رات تھی رحیم کو آتش دان میں جلانے کے لیے مزید لکڑیاں ڈالنے کے لیے بستر سے نکل پڑا لیکن جیسے ہی لکڑیوں کے ٹال میں پہنچا تو جیسے اس کی آنکھیں چندھی آ گئیں وہاں تین بڑی بڑی اشرفیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں پڑی ہوئی تھیں اور سونے کی روشنی سے ساری جگہ جگمگ جگمگ کر رہی تھی رحیم حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا اسی لمحے عظیم دوڑتا ہوا رحیم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے لگا جیسے تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے میں نہیں چاہتا تھا یہ آگ میرے گھر تک بھی پھیل جائے ارے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی رحیم نے اسے ساری بات بتائی لیکن اس سے پہلے کہ اسے بوڑھے شخص کے ساتھ کیے وعدے کا بھی بتاتا عظیم وہاں سے روانہ ہو گیا اگلے دن صبح صبح عظیم گھوڑے پر سوار ہو کر اور دو خچر ساتھ لے کر بوڑھے شخص کو ڈھونڈنے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا جب وہ بوڑھے شخص سے ملا تو اس نے اسے لکڑیاں اکٹھی کر کے دینے کا کہا جب اس نے بوڑھے کی مدد کی تو اس نے کہا میں تمہیں اتنا سونا دوں گا جتنا تم اور تمہارے جانور اٹھا سکیں گے لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ گھر جاتے ہوئے جو بھی تم سے مدد مانگے گا تم اس کی مدد کرو گے عظیم نے بوڑھے سے ایسا کرنے کا وعدہ کیا پھر بے صبری سے بوڑھے کے پیچھے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا گھر میں سونا دیکھ کر البتہ وہ ایسے حیران نہیں ہوا جیسے رحیم ہوا تھا اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ کیسے زیادہ سے زیادہ سونا گھر لے جا سکتا ہے پھر اس نے بھاگ کر سب سے بڑی چھ ٹوکریاں اٹھائیں دو دو تینوں جانوروں پر لاد دیں پھر اس نے ٹوکریوں پر بھاری کمبل ڈال دیے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے حتیٰ کہ اس نے اپنی جیبیں بھی اشرفیوں سے بھر لیں عظیم گھر سے نکلنے لگا تو بوڑھے نے اسے کہا کہ وہ اپنا وعدہ نہ بھولے عظیم ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا جب اس نے ایک بوڑھی عورت کے چلانے کی آواز سنی بوڑھی عورت اپنی بھیڑ کو بچاتے ہوئے خود ایک کیچڑ سے بھرے تالاب میں گر گئی تھی وہ منت کرتے ہوئے بولی جناب میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالیں مجھے لگتا ہے میں دلدل میں پھنس گئی ہوں عظیم نے غصے سے بوڑھی عورت کو کہا خود ہی باہر نکلو بڑی بھی میں اپنے جوتے اور کپڑے تمہاری وجہ سے گندے نہیں کر سکتا یہ کہہ کر وہ عورت کو اسی حال میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا کیونکہ جانوروں پر بہت زیادہ بوجھ لدا ہوا تھا اس لیے وہ بہت آہستگی سے سفر کر رہے تھے جلد ہی عظیم تھک گیا وہ آرام کے لیے رکا تاکہ کچھ کھا بھی لے وہ کھانا کھا رہا تھا کہ ایک عورت اپنے دو بچوں کے ساتھ اس کے پاس آئی اس نے درخواست کرتے ہوئے کہا جناب ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے دیں ہم نے صبح سے اب تک جنگلی بیروں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا عظیم کو بہت زیادہ غصہ آیا وہ بڑی کرخت آواز میں چلایا تو انہیں بیروں پر گزارا کرو یہ سن کر مایوس عورت اپنے بھوکے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی راستے میں عظیم کو ایک اور بوڑھا شخص ملا جس نے ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ گڑ گڑاتا ہوا بولا جناب میں سردی سے بے حال ہوں خدا کے لیے اپنے کمبلوں میں سے مجھے ایک دے دے عظیم ایک دفعہ پھر گرجتا ہوا بولا بالکل نہیں تم نے جو پہنا ہوا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے یہ کہہ کر وہ مڑا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور بوڑھے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جیسے ہی وہ گھر پہنچا وہ فوراً گھوڑے اور خچروں کو استبل میں لے گیا اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سونا دیکھنے لگا اس نے ٹوکریوں سے کمبل ہٹایا تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اشرفیوں کی جگہ وہاں کیچڑ بھرا ہوا تھا اور خچر پہ لدی ہوئی ٹوکریوں میں جنگلی بیر تھے جلدی جلدی اس نے دوسرے خچر پر لدی ٹوکریوں کو دیکھا تو وہاں بھی سونے کی اشرفیوں کے بجائے پھٹے پرانے کپڑے تھے جب عظیم نے اپنی جیبوں کو ٹٹولا تو وہاں رکھی اشرفیاں پتھر کے ٹکڑے بن چکی تھیں اچھے ساتھیوں آپ نے دیکھا دراصل عظیم یہ سبق بھول ہی گیا تھا کہ ایک وعدے کا پورا کرنا بھی کسی سونے کے ملنے سے کم نہیں ہوتا اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم افسوس تو بڑا ہوا لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اس نے بیچارے غریب اور مجبور لوگوں کی مدد ہی نہیں کی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ